دیا جائے گا چنانچہ ان کے ہاں جہنم کی مثال دھوبی کی بھٹی سے دی جاتی ہے یعنی کپڑا پہلے صاف ستھرا تھا اس پہ میل کچیل جم گئی داغ دھبے پڑ گئے دھوبی کی بھٹی پہ چڑھایا اس نے اس کی میل کو اور ان دھبوں کو الگ کیا اور اس کے بعد کپڑا پھر ویسا ہی صاف ہو گیا جیسا پہلے تھا اس طرح انسان کے پاک اور صاف ہو جانے کا نام نجات ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی اسی دوری حرکت کا تصور کار فرما ہے یعنی اس اتنے طول طویل سفر کے بعد پھر سے وہیں پہنچ جانا جہاں سے انسان چلا تھا یہ اہل اہل شریعت کا تصور تھا اہل طریقت نے یعنی اہل تصوف نے اس تصور کو ایک اور رنگ میں پیش کیا ہندوؤں کی ویدانت کی روح سے کہا یہ گیا کہ انسانی روح یعنی آتما برہما کی روح پرماتما کا جز ہے یہ جز اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے ضرورت اس کی ہے کہ اسے اس آلائش سے پاک اور صاف کر دیا جائے تاکہ یہ پھر سے اپنی اصل میں جا ملے اسے نجات کہا جاتا ہے اس کے لیے بڑے مشقت طلب مراقبوں کی جان کا ریاضتوں ترک آرزو کی مشقوں اور ایزائے خیش کی روح فرسا صعوبتوں کی ضرورت ہوتی ہے بدھ مت کا نروان بھی کچھ ایسا ہی تصور پیش کرتا ہے ویدانت کا یہی نظریہ یہودی تصوف اور عیسائیت کی رہبانیت میں بھی سامنے آیا اور اس کے بعد آپ یہ سن کر متعجب ہی نہیں متاثر ہوں گے کہ وہیں سے مسلمانوں نے بھی اسے مستعار دیا اور اسے اسلامی تصوف کا نام دے دیا یہی وہ نظریہ ہے جسے مولانا روم نے اپنی مصنوعی کے پہلے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ بشنو از نئے چون حقائط می کند از جدائی ہا شکایت می کند یعنی بانسری اس لیے آہو فغا کرتی ہے کہ وہ اپنی اصل نیسنا سے جدا ہو گئی ہے اس کا یہ آہو نالا اس وقت ختم ہوگا جب یہ پھر سے اپنی اصل میں جا ملے گی یہی زندگی کی تمام تگ و تاز کا ماحصل ہے غالب کے الفاظ میں عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا اس طرح انسانی ذات کے ذات خداوندی میں پھر سے جذب اور گم ہو جانے کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں وصال کہلاتا ہے یعنی خدا کے ساتھ جا کے مل جانا ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ زندگی کے متعلق دوری حرکت کا نظریہ کس کس قسم کے عقائد اور تصورات کو محیط ہے اور اس سے انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے خدا کے متعلق بھی کس قسم کا تصور سامنے آتا ہے تخلیق کائنات انسان کی پیدائش آسمانی سلسلہ اور رشت و ہدایت حضرات انبیاء کرام کی باست غرضے کے خدا کی طرف سے اس قدر وسیع و عریض پروگرام کی غائط صرف یہ ہے کہ انسان جیسا پہلے تھا پھر سے ویسا ہی ایز یور ہو جائے عزیز عنوان اس قسم کا بیکار بے مقصد پروگرام کسی صورت میں بھی خدا کے شایان شان نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے ان تمام باطل تصورات کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ زندگی کی حرکت دوری نہیں بلکہ سراتی ہے زندگی کا کارواں سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر گامزن ہے دائرے کے اندر چکر نہیں کاٹ رہا سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سفر کی غائط پھر سے وہیں پہنچ جانا نہیں جہاں سے آغاز سفر ہوا تھا اس کا مقصد اس منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے نقطۂ آغاز سے بہت آگے اور بہت بلند ہے زندگی کا سفر دوری نہیں ارتقائی ہے اس تگ و تاز کا مقصد مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر یا آلائشوں سے پاک اور صاف ہو کر پھر سے ویسا بن جانا نہیں جیسا یہ پہلے تھا اس کا مقصد پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بن جانا بلند مقام حاصل کرنا ہے اسی براہ پر اس نے انسانی زندگی کا مقصد نجات یا سیلویشن نہیں بلکہ اچیومنٹ قرار دیا ہے ٹو اچیو سم تھنگ اسے فوج و فلاح کہتے ہیں لیکن آپ دونوں لفظوں میں آپ دیکھیے فرق کتنا ہے سلویشن کے معنی ہے کہ انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے وہاں سے نجات حاصل کر سکا جیسا وہ اس مصیبت میں پڑھنے سے پہلے تھا ویسا ہو جانا یہ سیلویشن ہے اور قرآن اس کے لیے لفظ فوج اور فلاح یعنی اچیومنٹ استعمال کرتا ہے یعنی زندگی کے سفر کا مقصد کچھ حاصل کرنا ہے کچھ مزید آگے بڑھنا ہے کچھ بن جانا ہے قرآن کے تصور کی روح سے انسانی ذات ذات خدا بندی کا جز نہیں ذات ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے پرسنالٹی انڈیویزبل یونٹ کا نام ہے وہ اجزاء میں بیٹھ ہی نہیں سکتی جس شے سے اس کا کوئی جز الگ ہو جائے وہ شے نامکمل رہ جاتی ہے ناقص ہو جاتی ہے اس سے وہ ذات ذات ہی نہیں رہتی لہذا انسانی ذات خدا کی ذات کا الگ شدہ حصہ نہیں خدا نے انسان کو غیر نشو و نما یافتہ شکل میں ذات عطا کی ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسے نشو و نما دیتے ہوئے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ مزید ارتقائی منازل طے کر سکے یہ منزل اخروی زندگی میں سامنے آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ غیر مذاہب ہوں یا غیر مذاہب کا ویدانت ہو یا ہمارے ہاں کا اہل شریعت کا جہنم کا تصور ہو یا اہل طریقت کا تصوف کا تصور اس میں انسان کی زندگی کی غائط الغائط اس ویسا ہی ہو جانا ہے جیسا وہ پہلے تھا تصوف کے متعلق میں آج کل ایک ایک بڑی تحقیقاتی کتاب مرتب کر رہا ہوں جس میں میں تصوف کی تاریخ دوں گا اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں تصوف کہاں سے آ گیا اور یہ کس طرح قرآن کریم کی تعلیم و پیغام کے خلاف بہرحال بات چلی تھی سرات مستقیم پر اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم میں جو سرات مستقیم پر چلنے کی دعا بتائی ہے تو اس سے اس نے انسانی زندگی کے منتہا اور مقصود کے متعلق باطل نظریات کی بھی تائید کر دی ہے اور انسان کے سامنے ایک مثبت تعمیری پروگرام بھی رکھ دیا ہے جو اسے آگے بڑھاتے ہوئے بلندیوں کی طرف دے جائے گا قرآن میں ہے لتر کبن طبقن ان تبکن تاکہ انسان درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف ابھرتا چلا جائے یہ ہے سراط مستقیم اب آگے بڑھیے سورہ ہود میں ایک بڑی عظیم آیت آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انا ربی آلات سراتم مستقیم گیارہ بٹا چھپر اس کے عام معنی تو یہی ہے کہ خدا بھی سرات مستقیم پر چل رہا ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات قوانین خداوندی کے مطابق سرات مستقیم پر چلتا ہوا ارتغائی منازل طے کر رہا ہے انسانوں کی دنیا میں اس سیدھے اور متوازن راستے پر سب سے سب سے پہلے خدا کا رسول گامزن ہوتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انا کا اعلی سرات مستقیم تینتالیس بٹا تینتالیس اے رسول تو بے شک سرات مستقیم پر چل رہا ہے جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ تم یہ مسلک اختیار کرو کہ ایا کا نہ ہم صرف خدا کی محکومیت اختیار کرتے ہیں اس کے بعد انہیں سرات مستقیم پر چلنے کا آرزو مند بتایا گیا اور ان دونوں کو ملا کر کہا گیا ان اللہ ربی و ربکم فاگود ہو حاضہ سراۃم مستقیم تین بٹا پچاس اس حوالہ ہے اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے تم سب اسی کی ابدیت محکومیت اختیار کرو حاضر سرات مستقیم یہی سرات مستقیم ہے تو اس سے واضح ہے کہ سرات مستقیم خدا کی معگومیت اختیار کرنے ہی کا دوسرا نام ہے آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کس طرح خود آپ اپنی وضاحت کرتا چلا جا رہا ہے چلا جاتا ہے یا کا نام دو یا کا نسائین ایرنا سراط المستقیم سراعت مستقیم کے سلسلے میں ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے سراعت مستقیم شاہ راہ اعظم جسے ہائی وے آپ کہہ لیجئے ایک ہی ہے یہی وہ شاہ راہ عظیم ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام کی وساطت سے رہنمائی ملتی چلی آ رہی ہے لیکن قرآن کریم نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے سراط مستقیم تو واحد ہے ایک ہی ہے لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ ولزین جاہد فینا لاناہدے یا نہ ہوں سوبو لانا twenty nine over sixty nine جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہماری طرف آنے کے لیے کوششیں کریں گے ہم انہیں اپنی طرف آنے کے سبل دکھا دیں گے سبل تو سبیل کی جمع ہے اور سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں تو یہاں سے تو یہ ہوا کہ وہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کریں گے ہم انہیں راستے دکھا دیں گے تو یہاں یہ جمع کا سیگا ہے یہ کیا مانے ہوئے گے آپ شاہراہ کا تصور ذہن میں لائیے کراچی سے چل کر پشاور تک گرانڈ ٹرنک روڈ جسے کہتے ہم وہ ایک سڑک ہے شاہراہ عظیم ہے سرات مستقیم ہے وہ مسلسل یہاں سے وہاں تک پورے پاکستان کے اندر سے آخر تک چلی جاتی ہے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو اس سڑک کے دائیں بائیں قریب قریب رہتے ہیں لیکن یہ تو پورے ملک کے اندر سے ایک واحد سڑک گزرتی ہے اس کے دائیں اور بائیں دور دور تک آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں اگر صرف یہی ایک سڑک ہو پاکستان کے اندر تو آپ سوچئے کہ اس کے دائیں بائیں دور دراز مقامات پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پشاور یا کراچی پہنچ سکیں گے وہ کس طرح سے رات مستقیم کے اوپر گامزن ہو سکیں گے اگر وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کوئی راستے اور ہوں نہیں تو یہ تو پھر وہی گمراہی کی بات ہو جائے گی دوسری طرف یہ سوچئے کہ اگر کسی ملک میں سرات مستقیم یا شاہراہ عظیم ہو ہی نہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہی صرف ہوں تو وہ چھوٹے چھوٹے راستوں پہ چلنے کے بعد انسان کہاں جائے گا اور کہاں پہنچے گا لہذا لمبی مسافت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو وہ گرانڈ ٹرنک روڈ شاہراہ عظیم اور دوسرے وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو اپنے اپنے جگہ سے نکل کر اس سرات مستقیم میں آ کر مل جائیں چنانچہ اس نے سبل اور سرات مستقیم کے اس باہمی تعلق کو خود ہی واضح کر دیا ہے جہاں کہا ہے کہ دی بہلا ہو بنے تباہ رضوانہ ہو سبل السلام وہ یوخر جو ہم مین ظلم بے عزن ہی و یادیم الا سراتم مستقیم پانچ بٹا سولہ اس قرآن کے ذریعے وہی کی روح سے اللہ تعالی ان لوگوں کی جو اس کے پروگرام کا اتباع کرتے ہیں سب السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اس طرح وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے یہاں اس نے سبل کہا ہے وہی جو میں نے ابھی عرض کیا جو سبیل کی جمع ہے اور اس کے معنی متعدد راستے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی ہے کہ یہ متعدد راستے جو ہیں یہ اس کی یہ, یہ, یہ, یہ چھوٹے چھوٹے راستے جو چلے آ رہے ہیں یہ بھی اسے تاریکیوں سے نور کی طرف لیے آ رہے ہیں اور آخر العمر یہ سرات مستقیم کے اندر آ کر مل جاتے ہیں اس مثال کے اس کا مقصد کیا ہے مفہوم کیا ہے دین تو شروع سے ایک ہی چلا آتا ہے لیکن اسے عمل متشکل کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق طریق اور پروگرام مختلف رہا ہے بالفاظ دیگر خدا کی طرف سے عطا کردہ اصولی قوانین تو شروع سے غیر متبدل رہے ہیں اور رہیں گے لیکن ان پر عمل پیرا ہونے کے طریقے زمانے کے تقاضوں ضروریات کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے انہی کو سبل کہا جائے گا یعنی وہ پگڈنڈیاں جو آخر العمر شاہراہ اعظم میں جا کر مل جاتی ہیں اسی لیے اس آیت میں جو میں نے ابھی ابھی تلاوت کی ہے اس نے سب السلام کے بعد کہا و یادی ہوں الا سرات مستقیم اس طرح خدا ان کی رہنمائی سرات مستقیم کی طرف کر دیتا ہے یعنی دین کے نظام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو طریقے بھی اختیار کیے جائیں ان کی غائط یہی ہو کہ وہ انسان کو اصل دین کی طرف لے جائیں اور یہاں سے اسلامی نظام یا حکومت خدا بندی یا اسلام کا سیاسی نظام جو کچھ بھی اسے کہہ دیجئے اس کی بنیادی خصوصیت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک چیز تو ہوگی سرات مستقیم شاہراہ اعظم قرآن کریم میں بیان کردہ اصول و اقدار جو غیر متبدل ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی انہی کے اوپر انہی کے مطابق سفر کرنے سے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے لیکن زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے روح سے ان اصولوں پر عمل پی ہونے کے لیے جزی قوانین بنائے جائیں گے اسلامی حکومت اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزی قوانین بنائے گی لیکن ان میں شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ سبد السلام ہوں وہ جزیات وہ چھوٹے راستے وہ پگڈیاں وہ خود سلامتی کو لیے ہوئے ہوں اس ان کے اندر فساد نہ ہو ان کے اندر گمرہی کی کوئی بات نہ ہو وہ بھی اسی اصول کے تابع چلے جو اصول شاہراہ کا ہے شاہراہ عظیم کا ہے اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے وہ طریقہ کار ان کے صحیح ہونے کا معیار یہ اس کے صحیح ہونے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ سرات مستقیم میں آ کر مل جائیں اگر وہ دین کے مطابق عمل اختیار کیا گیا ہے تو وہ سب السلام میں آئے گا وہ انسان کو دین کی شاہ راہ کی طرف دے کے آئے گا لیکن اگر وہ پگڈنڈیاں ایسی ہیں اگر وہ جزیات ایسی ہیں کہ جو ان کے خلاف جاتی ہیں تو ان پر سفر کرتے چلے جائیے آپ کبھی بھی شاہ راہ عظیم تک نہیں آئیں گے شاہ راہ عظیم جو ہے وہ اس میں ثبات ہے وہ مستقل ہے پرماننٹ ہے اور اس کی طرف آنے والے جو راستے چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں جو اس میں آ کر مل جاتی ہیں یہ زمانے کے تقاضے کے مطابق بدلنے والی جزیات ہیں دین کی جو اسلامی مملکت اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق وضع کرے گی یہ جزیات بھی نہایت ضروری ہیں یہ نہ ہو تو اس کلیے تک پہنچا نہیں جا سکتا اس پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا اور یہ شاہراہ عظیم بھی ضروری ہے کہ اگر غیر متبدل سڑک یا راستہ موجود نہ ہو تو آپ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچنے والے راستے کے اوپر گامزان ہے یہ ہے عزیزہ نمان اثرات مستقیم اور سبل کا باہمی تعلق جسے اقبال پرماننس اینڈ چینج کا امتزاج بتاتا ہے سبول سلام یعنی سلامتی کے راستوں سے ذہن میں ایک اور نقطہ بھی آ جاتا ہے یہ تو سورہ فاتحہ جس ہے جس کے درس آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں قرآن کریم کی اس کے بعد جو پہلی صورت آتی ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا آغاز آپ کو معلوم ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ علی لام میم زائد کل کتاب لارو فی ہدل للمتقین یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک کو شبہ اور اضطراب نفس نہیں ہے اور اس کی غائط ہے ہدل لل ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے یہ ہدایت ہے واسطے متقیوں کے اس پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی متقی ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت کیا ہے اور اگر یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو جو لوگ متقی نہیں ہیں انہیں اس سے کیا فائدہ ہوا آپ نے غور کیا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے بات کہاں جا پہنچتی ہے یا غیر واضح ترجمے سے کہیے خدل متقین متقین کے معنی کیا ہے کہا جائے گا تخوا چار اور متقی پرہیزگار کا تو مفہوم ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے سر متقی پرہیزگار حدل المتقین یہ کتاب حدل المتقین ہے اربوں کے ہاں یہ متقی کس کو کہتے تھے اور یہ لفظ کہاں بولا جاتا تھا ذرا غور سے سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تو پوچھا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو کیا پہچان ہے اس بات کی کہ یہ ان کے لیے ہدایت ہے آپ نے کہا کہ کبھی تم کسی ایسی پگڈنڈی ڈنڈی سے گزرے ہو راستہ ہو چھوٹا سا چوڑا اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں کانٹے والی جھاڑیاں ہوں راستے سے تم نے گزرنا ہو اور اربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں انہوں نے تو لباس کیا ٹینٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ادھر اتنے لمبے چوڑے گھیرے کے آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہو تو ان کانٹوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جی لباس کو ہم کبھی ادھر سے سمیٹتے ہیں کبھی ادھر سے سمیٹتے ہیں بچتے ہوئے ان کانٹوں کانٹوں سے بچتے ہوئے اس راستے کو طے کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ جو اس طرح سے راستے کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوا سفر کرے اسے مت کی کہا جاتا ہے کیا بات ہے سر یعنی جو لوگ راستے کے خطرات سے بچنا چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو رہنمائی کی ضرورت کیا ہے جو شخص دریا میں ڈوبنے کے لیے جا رہا ہے خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے اس سے کہنا کہ بھائی آگے نہ جانا پانی گہرا ہے ڈوب جاؤ گے تو وہ تو چلا ہی ڈوبنے کے لیے ہے یہ رہنمائی تو اس کے کام آئے گی کہ جو دریا میں خودکشی کرنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ وہ ایسا راستہ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے ان خطروں سے محفوظ کر کے دوسری طرف لے جائے تو خطرات سے محفوظ رہنے کے متمنی لوگ جو ہیں کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام دے گا جو چاہتے یہ ہیں کہ سفر زندگی ایک سرات مستقیم کے ذریعے ہو جس میں نہ کوئی بل ہو نہ پیچ ہو نہ خم ہو نہ ابہام ہو نہ التباس ہو واضح روشن سیدھا متوازن ایک شاہراہ اور اس کی طرف لے جانے والے راستے بھی جو ہوں ان کے اوپر بھی جو خاردار جھاڑیاں ہوں ان سے بچ کر محفوظ رہ کر سلامتی کے ساتھ اس شاہ راہ عظیم کے اوپر آ جائیں ہم تو یہ ہوا عہد نسرات المستقیم کی آرزو کے بروئے کار آنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا یہاں تک عزیزہ نے من گفتگو نظری یا جیسے جسے کہتے ہیں ایکڈیمک ہو رہی تھی محسوس طور پر بات نہیں ہو رہی تھی تو یہ جو کہا ہے دن اثرات المستقیم اس میں اتنا سارا کچھ تو واضح ہو گیا لیکن یہ ذہنی طور پہ واضح ہوا محسوس طور پر بات سامنے نہیں آئی کہ یہ راستہ کس قسم کا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے اور اس کے لیے اس کے بعد اگلا لفظ آئے گا سراط اللہ انمتا لیکن آج کے درس کا یہ وقت ہو گیا ہے اس کو ہم آئندہ درس میں لیں گے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و السلام علیکم برادر عزیز